السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ رب العالمین الرحمٰدین واشد اللہ محمد ابد الصلوۃ اللہ وسلم ومن ولا صحابى واستنى بسنته الى سنتى مدين وبعد اس سے پہلے نماز کے ارکان واجبات ان تمام چیزوں کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو چکا ہے آج تشہد کے بارے میں ہم پڑھیں گے یہ کتاب کے اندر نواں درس ہے شیخ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے واجبات کے بعد تشہد کو بیان کیا ہے جس کے اندر فرماتے ہیں کہ بیان و تشہد وحوا یقول اتحیات اللہ و سلوات و طیبات السلام علیکم نبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله یہ تشہد کے الفاظ ہیں اور تشہد کو تشہد اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں انسان گواہی دیتا ہے دو باتوں کی پہلی بات کی گواہی یہ دیتا ہے کہ اللہ رب العامن کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اشد اللہ الا اللہ اور دوسری گواہی کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں تو یہ دو گواہیاں دی جاتی ہیں اس لیے اس کو تشود کہا جاتا ہے اور یہ تشود کے الفاظ ہیں اطحیات اللہ و سلوات و طیبات اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تمام قولی اور بدنی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے لہذا ہماری ساری عبادتیں کس کے لیے ہیں اللہ رب العالمین کے اما خلاق الجن ولیم صاح البدون ہم نے انسان اور جناتوں کو اپنی بات کے لیے پیدا کیا اور اللہ فرماتا ہے قل ان تھی و نسخی و محیا و مماتی اللہ رب العالمین لا شریک اللہ عبید علی کا امر تو انا اول المسلمین آپ کہہ دیجیے میری نماز میرا مرنا میرا جینا میری ساری باتیں میری قربانی سب کچھ کس کے لیے اللہ العالمین کے لیے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا اللہ کے سرماتے ہمیں اسی بات کا حکم دیا گیا کہ ہم تمام باتوں کو خالص اللہ کے لیے کریں اگر کسی نے اللہ کے بات میں کسی کو شریک کر لیا اللہ اس کی ساری بات کو برباد کر دے گا اللہ اس کی بات کو قبول نہیں کرے گا اللہ نے ہمیں حکم دیا وحبد اللہ ولا تو شریک و بھی شیا صرف اللہ کی بات کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اگر شرک ہوگا اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو ان تمام اعمال کو برباد کر دے گا اور اللہ رب العامی نے اسی بات کا حکم تمام نبیوں کو دیا ہے تمام امت کو دیا کہ خالص اللہ کی بات کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو تو ہماری ساری باتیں چاہے وہ زبانی باتیں ہوں اللہ کو پکارنا اللہ تعالیٰ سے مانگنا یا اس طریقے سے جو بھی زبان کی باتیں ہیں یا بدنی باتیں انسان نماز پڑھتا ہے نماز اللہ کے لیے انسان پڑھتا ہے اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہو گئی اس طریقے سے مالی عبادتیں کہ جو انسان عبادات کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے اس کا مقصد اللہ کی رضا اخلاص کے طور پر اگر ریا کے طور پر کرتا ہے دکھاوے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا کوئی انسان صدقہ دیتا ہے خیرات کرتا ہے دکھاوے کے لیے ریا کے لیے اللہ اسے سے قبول نہیں کرے گا کوئی حرام مال سے لوگوں کی مدد کرتا ہے اللہ قبول نہیں کرے گا اللہ پاک ہے پاکیزہ چیزوں ہی کو قبول کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ تحیات اللہ و سلوات و طیبات ہماری ساری باتیں چاہے ان باتوں کا تعلق زبان سے ہو قول سے ہو یا بدن سے ہو یا مال سے ہو کس کے لیے سب کے سب اللہ کے لیے السلام علیکم ایو یو نبی اے نبی آپ پر اللہ کی سلامتی ہو اللہ کی وہ رحمت اللہ و برکات ہو اللہ کی رحمت ہو اللہ کی برکتیں ہوں السلام علینا ہم پر اللہ کی سلامتی ہو وہ اللہ عباد اللہ صالحین اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان تمام نیک بندوں پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو کیونکہ سلامتی کا مستحق کون ہے جو نیک ہوگا جو نیک نہیں ہے اللہ کے بعد میں شرک کرنے والا یا مشرق اللہ پر ایمان نہ لانے والا وہ اللہ ابلامن کی طرف سے سلامتی کا مستحق نہیں ہے سلامتی کا مستحق کون ہے جو اپنی عبادتوں کو سلامت رکھتا ہے شرک سے بدعات سے خرافات سے ریاکاری سے وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی کا مستحق ہے اشد اللہ الہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اللہ ہی معبود برحق ہے جب گواہی دیتے ہیں تو اس کے مطابق ہمارا عمل بھی ہونا چاہیے زبان سے گواہی دیں لیکن عمل میں شرک ہو تو اس گواہی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا وہ اشد و محمدن ابد رسول اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول پہلے ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اللہ کے بندے اللہ کے غلام اللہ کی بات کرنے والے اور رسول اللہ کے بندے پہلے رسول بعد میں چالیس سال کے ہوئے تب اللہ نے آپ کو رسول رسالت عطا فرمائی اور رسالت اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمائی تو ہم اللہ کے رسول کے بارے میں اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں یعنی آپ معبود نہیں ہیں آپ خالق نہیں ہیں آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی خصوصیات نہیں ہیں کہ آپ لوگوں کی بگڑیاں بناتے ہیں یا آپ عالم الغیب ہیں لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں لوگوں کی مصیبتوں کو دور کرتے ہیں ایسا نہیں یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں آپ اللہ کے بندے آپ پریشانی میں ہوتے تھے اللہ کو پکارتے تھے اللہ کی بات کرتے تھے آپ انسانوں میں سے تھے آپ کے ماں باپ تھے آپ کی اولاد تھی آپ کی بیویاں تھیں آپ بیمار ہوتے تھے کھانا کھاتے تھے قضاء حاجت کرتے تھے پیشہ پیخانہ کرتے تھے بیویوں کے پاس جاتے تھے آپ انسانوں میں سے تھے بشر تھے آپ لیکن بشر میں سب سے اونچے مقام پر سید البشر تمام انسانوں کے سردار تو آپ بشر آپ بندے اللہ کے اور ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے آپ کو رسول بنایا بول ان نمانا بشر مصر کم یو ہا انما الہ حکم اللہ ہے آپ فرما دیجئے کہ میں تم جیسا بشر ہوں بس یہ کہ اللہ تعالیٰ کی وہی ہمارے پاس آتی ہے آپ کو اللہ رب العامی نبوت اور کے لیے منتخب کر لیا اللہ کی وہی آتی تھی اللہ کا پیغام آتا تھا فرشتے کا نزول ہوتا تھا وہ آپ پر وہی نازل کرتا تھا لیکن آپ انسانوں سے تھے ایک مرتبہ آپ نماز پڑھا رہے تھے بھول گئے بخاری کے دی صاحب نے کیا فرمایا کہ ان نمانا بشرن انسا کما تنسون میں انسان ہوں جیسے تم انسان ہو میں بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو فیضا نشی تو فتح کرو نہیں جب میں بھول جاؤں مجھے یاد دلا دو ہست آدم بھی بھولے تھے نا ہست آدم کو اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ درخت کے پاس نہ جانا بھول گئے درخت کے پاس گئے مزہ چکھ لیا کھا لیا اللہ نے آپ کو جنت سے نکال دیا تو بھولنا انسان کی فطرت میں آپ انسانوں میں سے تھے آپ کے ماں باپ تھے پیدا ہوئے باقاعدہ آپ کی وفات ہوگی دنیا سے آپ جا چکے ہیں برزخی زندگی آپ کے ساتھ گزر رہی ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ جو ہے اللہ کے بندے تھے اللہ کے رسول تھے اور اللہ تعالیٰ کی جو خصوصیات ہیں اللہ کے جو اختیارات ہیں وہ آپ کو حاصل نہیں تھے کہ ہم آپ کو لوہیت کے مقام پر کھڑا کر دیں آپ کو جو ہے ہم کہیں کہ آپ رب تھے آپ معبود ہیں آپ سے مانگیں آپ کے سامنے اپنی ضرورتیں پیش کریں کہ آپ دنیا کی ضرورتیں جو ہے بناتے ہیں ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں آپ سب کی بگڑیاں بناتے ہیں ایسا نہیں ہے آپ اللہ کے بندے تو اللہ کے رسول یہ اس کو تیات کہا جاتا ہے تشود بھی کہتے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا کریں گے اللہ کے رسول پر درود پڑھیں گے سما وسلی علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و اباری کے علیہ پھر اللہ کے رسول پر کیا کرے گا وہ درود پڑھے گا اور آپ کی برکت کے لیے دعا کرے گا کیا کہے گا اللہ مسل علی محمد اے اللہ تعالیٰ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما وہ اعلیٰ علی محمد اور علی محمد پر رحمت نازل فرما کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم جس طریقے تو نے ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی وہ اعلیٰ علی ابراہیم اور علی ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی ان نقا حمید المجید اللہ تعالیٰ تو ہی تعریف والا ہے اور بدلگی والا ہے تو ہی تعریف والا یعنی اللہ تعالیٰ ہی سے ساری نعمتیں دنیا کے اندر ہیں لہٰذا جب اللہ ہی کی طرف سے نعمتیں ہیں تو اللہ ہی کی ہمیں تعریف کرنا ہے اسی کی حمد بیان کرنا اسی کی صنع کرنا ہے اللہ کے اندر کوئی نقص نہیں اللہ ہر نقص سے پاک ہے اور ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہے اللہ کے لیے ہمیشگی ہے اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے لہذا اللہ ہی تعریف کا مستحق ہے بندوں کی بھی تعریف کی جاتی ہے لیکن کوئی بندہ ایسا نہیں جس کے اندر نقص نہ ہو کمی نہ ہو سب کو مر جانا ایک دن بیمار ہوتے ہیں خامیاں ہوتی ہیں گناہ ہو جاتا ہے غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہر طرح کی تمام اونچی اور کمال والی صفات ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی تعریف والا وبارک اللہ محمد اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت نازر فرما و علی محمد اور علی محمد پر کما بارک علیہ ابراہیم جیسے تو نے ابراہیم پر برکت نازر فرمائی و علی ابراہیم اور علی ابراہیم پر برکت نازر فرمائی یعنی ابراہیم علیہ السلام کے جو اعلی اولاد تھے ان کا حمید المجید تو ہی تعریف والا اور بزرگی والا ہے یہ ترجمہ ہے جو ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں درود ابراہیمی ثم عزب باللہ پھر تشود الاخیر پھر فرماتے ہیں کہ جو تشود اخیر یعنی چار نمازیں ایسی جس میں دو تشود ہوتا ہے ہے نا کون سی چار نمازیں ہیں فجر چھوڑ کر کے فجر میں ایک تشود باقی ہر نماز میں فرد نمازوں میں تو تشود ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ جو آخری تشود ہوگا اس میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے کسے جہنم کے عذاب سے امن عذاب القبر قبر کے عذاب سے امن فطرت الماہیا والمات زندگی اور موت کے فتنوں سے زندگی میں آپ کی دیکھی تھی پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں انسان کی آزمائشیں ہوتی ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا کہ اللہ تعالیٰ تو میری حفاظ فرما اللہ تو ہم کو آزمائش میں کامیابی عطا فرمانا یہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور موت کے وقت بھی کہ اللہ تعالیٰ ثابت قدم تھا فرما فطروں سے بچانا قبر کے عذاب سے بچانا قبر کے فطروں سے بچانا انسان دعا کرتا اللہ تعالیٰ سے ومن فطر تر دجال اور مسیح دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ تو میری حفاظت فرمانا انسان دعا کرتا ہے کیونکہ دجال کا فطرہ بہت بڑا فتنہ ہے بہت بڑا فتنہ ہے بہت بڑی آزمائش ہوگی لوگوں کی تو اس سے انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ اللہ کی مدد مانگتا ہے پھر کیا فرماتے ہیں سمیت خی اور من دعا ماشا پھر جو دعا چاہے اللہ تعالیٰ سے کرے اولسی میں منظال بالخصوص جو اللہ کے رسول سے دعائیں ثابت ہیں ان دعاؤں کو انسان پڑھے جمع نبی دعائیں ثابت ہیں جب انسان سلام پھیرتا ہے سلام پھیرنے سے پہلے انسان دعائیں کرتا ہے ان میں سے یہ بتایا ہوں کہ جہنم کے عذاب سے ہم کیا کہتے ہیں اللہ مین اوز بک من عذاب جہنم امین اداب القبر امین فطرت الماہی و امین فطرت المسعید الجال اس طریقے سے اور بھی دعائیں آتی ہیں المغرم آتا ہے کسی میں کہ قرض سے اور گناہ سے اللہ تعالیٰ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں کیونکہ انسان جب مقروض ہو جاتا ہے تو انسان پھر پریشان ہوتا ہے جھوٹ بولتا ہے انسان اگر مقروض ہو جاتا ہے اور قرض لینا یہ بہت یعنی انسان کے لیے اسی صورت میں جائز ہے جب انسان مجبور ہو ورنہ انسان کو قرض نہیں لینا چاہیے مجبوری کی صورت میں آج تو انسان بغیر مجبوری کی قرض لیتا ہے شادی کرنا ہے انسان قرض لے لیتا ہے لاکھوں روپیہ اور دھوم دھڑکے سے شادی کرتا ہے یا اس طریقے سے اور جو ہے تجارت کے لیے بزنس کے لیے حالانکہ شادی میں اس کے لیے اتنا خرچ کرنا ضروری نہیں ہے اللہ نے جو آپ کو دیا اتنا خرچ کیجیے آپ کیوں قرض لیتے ہیں کیوں بھیگ مانگتے ہیں لوگوں سے لوگ لوگوں سے بھیگ مانگتے ہیں کہ میری بیٹی کی شادی ہے میری بہن کی شادی ہے میری مدد کرو نہیں شادی میں کم خرچ ہونا چاہیے سادگی کے ساتھ انسان کو شادی کرنا چاہیے تو میں نبی قرض سے بھی اللہ کی پناہ مانگتے تھے اور اور معصم گناہوں سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے کیونکہ گناہوں کا ابال ہوتا ہے انسان کی جان پر انسان کی زندگی پر اس کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں بچے خراب ہو جاتے ہیں انسان کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے انسان کی زندگی میں سکون نہیں رہتا ہے یہ گناہوں کے برے اثرات ہوتے ہیں تو اس سے بھی انسان اللہ تعالیٰ کس سے دعا کرے ایسے ہی فرماتے ہیں جو اللہ کے سر دعائیں ثابت انہیں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ اس کو بھی انسان کو پڑھنا چاہیے اللہ معنی اور ذکر کا و شکر کا حسن عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مدد فرما اپنے ذکر پر اور شکر پر اور حسن عبادت پر کہ ہم تیرا ذکر کر سکیں تیرا شکر ادا کر سکیں اور تیری اچھی طریقے سے بات کر سکیں یہ دعائیں ایسی ہیں کہ ایک ایک دعا پر ایک ایک درس ہو سکتا ہے ایک ایک محاذرہ ایک ایک لمبی تقریر ہو سکتی ہے لیکن میں اختصار کے ساتھ ترجمہ کر رہا ہوں اس کا معنی آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں تو یہ دعا بھی ہمیں سلام پھیرنے سے پہلے پڑھنی چاہیے آپ کے سامنے یہاں دعاؤں کا چارٹ ہے نا دیکھ رہے نا جی، جی۔ اس میں یہ دعا کے بعد لکھی گئی ہے صحیح بات یہ نہیں کہ دعا سے پہلے کرنا یہ سلام پھیرنے سے پہلے دعا پڑھنی ہے یہ صحیح بات اس کے اندر ہے یہاں پر کیا لکھا ہے سلام پھیرنے کے بعد کیا اسکار اللہ معنی اللہ ذکر کا و شکر کا حسن عبادت یہ بھی دعا لکھی ہوئی ہے سچی بات یہ صحیح بات یہ کہ سلام پھیرنے سے پہلے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کیونکہ صلاح کا لفظ آتا ہے سر نسی کے حدیث ہے کہ معاذ بن جبل سما نبی نے فرمایا کہ تم نماز میں یہ دعا کرنا پھر معنی کیا ہوتا ہے نماز میں ٹھیک ہے بعض حدیثوں کے دوبرا کل سلاطن آتا ہے تو دوبرا کل سلاطن ہر نماز کے اندر پیچھے تو لوگوں نے اسے یہ سمجھ لیا کہ سلام پھیرنے کے بعد حالانکہ دوسری حدیث میں کیا ہے پھر صلاح کا لفظ آتا ہے تو کیا مطلب ہو گیا صلاح کے اندر اس کو پڑھنا ہے تو ہم صلاح کے اندر یہ دعا پڑھے ایسے ہی اللہ معنی ظلم تو نفسی ظلم کثیرہ اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے انسان جب گناہ کرتا ہے تو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے انسان جب گناہ کرتا ہے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے ولاق الزنو اللہ اللہ تعالیٰ تو ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں معاف کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اسے اللہ تعالیٰ سے مانگے ہم کہ اللہ میں معاف کر دے فغفر لی مغفر تب میں نے تو اللہ تعالیٰ تو اپنی طرف سے ہماری مغفرت فرما کیونکہ اللہ ہی معاف کرنے والا ہے کوئی معاف نہیں کر سکتا ہاں اگر بندوں کا حق ہے تو بندے معاف کر سکتے ہیں لیکن جو حقوق اللہ تعالیٰ کے ہیں ان حقوق سے جو کوتاہی ہوتی ہے ان کوتاہیوں کو گناہوں کو لائی معاف کرنے والا جیسے نماز انسان نہیں پڑھتا ہے بہت بڑی غلطی ہے تو اس غلطی کو کون معاف کرے گا اللہ اللہ معاف کرے گا بندہ نہیں معاف کر سکتا کہ آپ بندے سے کہیں بھائی میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں غلطیوں کو ہاں نہیں اللہ معاف کرے گا ہاں اگر بندے سے متعلق ہے آپ نے کسی غیبت کی کسی کو خوری کی کسی پر آپ نے ظلم کیا جھوٹی گواہی کسی کی تعلق دے دی آپ اسے کو بھائی میں نے آپ کے تعلق سے کہا آپ مجھے معاف کر دیجیے میں نے آپ سے قرض لیا تھا میں واپس نہیں کر پایا آپ مجھے معاف کر دو تو جو بندے سے متعلق ہے وہ بندہ معاف کر سکتا ہے لیکن جو بندے سے متعلق نہیں اللہ تعالیٰ سے متعلق ہے وہ اللہ ہی معاف کرے گا وہ رحم نہیں اللہ تعالیٰ تو میرے اوپر رحم فرما ان نہ انت الغفور رحیم اللہ تعالیٰ تو ہی معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے اللہ ہی رحم کرنے والا ہے اللہ کا نام الرحمن الرحیم ہے اللہ کا نام الغفور الغفار ہے معاف کرنے والا رحم کرنے والا اس لیے اللہ تعالیٰ ہی سے ہمیشہ انسان کو رحمت کی درخواست کرنا چاہیے اور رحمت اور مفرت اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے اللہ کے علاوہ کسی اور سے اگر کوئی مفرت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ شرک ہو جائے گا ان چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ سے متعلق ہیں کیونکہ ہم نے ایسی جگہ وہ چیز رکھ دی جو اس کی جگہ نہیں اسی کو ظلم کہا جاتا ہے اور یہ شرک ہوتا ہے یہ ناجائز ہے یہ بات سنا رہی نا جی ہاں کیونکہ اللہ معاف کرنے والا ہے اب اللہ سے نہ معاف کر کے ہم کسی اور سے بھی آپ معاف کر دوں مجھے میں نے روزہ نہیں رکھا مجھے معاف کر دوں نہیں اس کے اختیار میں نہیں ہے یہ تو جو بندے کے اختیار میں نہیں اگر آپ اسے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہی ہوتا ہے آپ بندے سے مانگو کہ مجھے اولاد دے دو یہ شرک ہے کہ نہیں ہے ہوا چلا دے بارش برسا دے مجھے شفا دے دو آپ نہیں شرک ہے یہ جائز نہیں ہے یہ کیونکہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے تو گناہوں پہ معاف کرنا یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے اللہ کے اختیار میں ہاں جو بندوں سے متعلق ہیں اس میں آپ ان سے مانگیں جو بندوں کے اختیار میں آپ ان سے مانگیں بھائی آپ کے پاس گاڑی ہے مجھے گاڑی سے وہاں جبیل پہنچا دو میں بیمار ہوں آپ کے پاس پیسہ ہے میں بل بھرنے کا میرے پاس پیسہ نہیں آپ پیسہ دے دو میں بعد میں آپ کو دے دوں گا میری مدد کر دو یہ چیز جائز ہے کیونکہ بندے کا اختیار نہیں ہے بات واضح ہو رہی ہے نا جی ہاں تو جو بندوں کے اختیار میں نہیں ہے اگر ان میں ہم بندوں سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوگا اور جو بندوں کے اختیار میں ہیں ان میں مانگنا شرک نہیں ہوتے تعاون ہوتا ہے ان ایک پر مدد ہوتی ہے پھر کیا فارت ہے اما فی تشود اول اگر پہلا تشود ہے فیقوم باد شہادتین تو یہ تشود جو تہیا ہے نا اس کے بعد وہ کھڑا ہو جائے گا تیسری نماز کے لیے جسے ظہر میں اثر مغرب عشاء میں وہ انص اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وبا افضل اور اگر وہ پہلے تشود میں بھی درو شریف پڑھ لیتا تو یہ افضل ہے یہ ہمارے یہاں لوگ اس سے منع کرتے ہیں اور یہاں تک کہتے ہیں اگر آپ نے پہلے تشود میں درو شریف پڑھ لیا آپ کو سدے سو کرنا پڑے گا غلط ہے یہ ایسا نہیں ہے پہلے تشود میں آپ درو شریف پڑھ سکتے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے تو آپ اگر پڑھتے تو افضل بات ہے ہیں یہ افضل ہے یہ عموم الحادی سے فی دالک کیونکہ اس کے تعلق جو حدیثیں آتی ہیں وہ عام ہیں ہمارے نبی نے درو شریف پڑھنے کا حکم دیا نہیں کہا کہ دوسرے تشود میں پڑھو آپ نے کہا پڑھو پہلا تشود بھی تشود ہے دوسرا بھی تشود ہے پہلے بھی پڑھو دوسرے بھی پڑھو جیسے تیات ہم پہلے میں پڑھتے ہیں دوسرے میں تیات پڑھتے کہ نہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ایسے تشود دروشریف پہلے بھی پڑھو اور دوسرے کے اندر بھی پڑھو تو یہ کہنا کہ اگر درو شریف پہلے تشود میں کوئی پڑھے گا تو سجدے سو کرنا پڑے گا اس کا کہنا غلط ہے یہ سجدے سو اس پر نہیں ہوگا سجدے سو واجب چھوٹنے پر ہوتا جیسا کہ اس سے پہلے بات آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سجدے سو نہیں ہوگا یہاں افضل ہے یہ بہتر ہے درو شریف پڑھنا پہلے تشود کے اندر بھی کیونکہ حدیثیں عام ہیں کسی بھی حدیث بھی نہیں فرمایا کہ تشود پہلے تشود میں درو شریف نہیں پڑھنا دوسرے پڑھنا ہے کسی بھی حدیث کے اندر آپ نے اور پھر آپ کا عمل بھی ہے کہ آپ پہلے تشود میں بھی درو شریف پڑھتے تھے حتیٰ کہ آپ پہلے تشود میں دعائیں بھی کبھی کبھار کیا کرتے تھے جی ہاں تو انسان دعا بھی کر سکتا ہے اور تشود بھی پڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں اور امام مالی درو شریف نہیں پڑھ رہا ہے وہ کھڑا ہو گیا تو آپ کو بھی کھڑا ہو جانا یعنی کہ آپ درو شریف پڑھیں اس کے بعد اٹھے نہیں آپ امام کی مطابق کرنا آپ کو کھڑا ہو جانا تو درو شریف پڑھنا ضروری نہیں ہے اور تیار پڑھنا ضروری ہے دروسری پڑھنا افضل اور بہتر ہے پڑھیں گے اجر اور ثواب ملے گا نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا لیکن پڑھنا اجر ہے اس پر سدے سو نہیں جو سدے سو کہتے ہیں بے دلیل بات ہے یہ ان کے پاس کوئی اس کی دلیل نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ اگر مغرب میں یہ اگر پہلا تشود ہے اور اس میں شریف پڑھتا تو افضل ہے کیونکہ اس کے تعلق جو حدیثیں آتی ہیں وہ حدیثیں کیا ہیں عام ہیں سم یقوم میقوم پھر وہ تیسرے کات کے لیے کھڑا ہو جائے گا یعنی پہلے تشود کے اندر بھی آپ پڑھ لو درو شریف کوئی حرج کی بات نہیں ہے بلکہ افضل ہے یہ تشود کا بیان تھا جو انہوں نے یہاں پر بیان کیا ایسے ہی اور بھی کچھ دعائیں ہیں یہاں تشود کے الفاظ جو انہوں نے بیان کیے درو شریف کے اور تشود کے اور بھی الفاظ ثابت ہیں ان میں بھی اگر کوئی پڑھتا تو ادا ہو جائے گا یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا جو درو شریف ہے وہ انہوں نے بیان کیا ہے ایسے تحت اللہ جو ہے وہ بھی اور بھی بہت سارے کچھ الفاظ آتے ہیں اس بھی انسان اگر پڑھتا ہے جو ثابت شدہ ہے تو کوئی حرض کی بات نہیں ہے ایسے درست شریف بھی اور بھی کچھ الفاظ آتے ہیں کسی میں ازواج ہی کا اضافہ ہے کسی میں فی العالمین کا اضافہ ہے کسی میں اور اضافے ہیں تو جو اضافے ثابت ہیں اللہ کے سل کے حدیثوں سے اس کو انسان پڑھ سکتا ہے یہاں جو انہوں نے بیان کیا وہ زیادہ عام ہے زیادہ مشہور ہے اس کو انہوں نے یہاں پر ذکر کیا ہے وہ الفاظ جو ہمارے ملکوں میں عام طور پر پڑھے جاتے ہیں اور زیادہ جو مشہور ہیں ورنہ اور بھی الفاظ جو ثابت شدہ ہیں اللہ کے سر کے حدیثوں سے ان کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ایسے ہی سلام پھیرنے سے پہلے یہ بھی دعا انسان اگر کرتا ہے تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کون دعا ہے اللہ مغفرلی ما قدم تو ما اخر وما اسرر تو ما وما انت اسرفت بہی منی اللہ انت المقدم و المؤخر یہ بھی آپ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو میرے اگلے میرے پچھلے میرے پوشیدہ اور میرے ظاہر سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے پوشیدہ جو انسان دل سے کرتا ہے یا تنہائی میں کرتا کسی نے نہیں دیکھا ٹھیک ہے یا ظاہر جو انسان ظاہر میں گناہ کرتا ہے آج دیکھیں کتنا انسان ظاہر میں گناہ کرتا ہے انسان بیڑی پیتا ہے سگریٹ پیتا ہے نمازوں کو چھوڑتا ہے لیکن لوگوں کے سامنے ظاہر طور پر کوئی حیا نہیں ہے اور کوئی یعنی سب کے سامنے انسان کرتا ہے روزہ نہیں رکھتا سب کے سامنے کھاتا پیتا ہے نوز اس بلا یہ سب ظاہر گناہ یا انسان غیبت کرتا لوگوں کے سامنے یا زناکاری کرتا ہے یا اور گناہ کا کام کرتا ہے تو جو پوشیدہ گناہ انسان دل سے کر لیتا ہے دل میں انسان کسی سے نفرت کرتا ہے یا انسان کے دل میں ریاکاری ہے یہ سب کیا ہے یہ دل کے گناہ یا اس طریقے سے انسان جو ہے تنہائی میں گناہ کر لیا کسی نے نہیں دیکھا لیکن اللہ تو دیکھنے والا ہے نا تو انسان کے لحاظ سے وہ پوشیدہ گناہ ہے اللہ کے لحاظ سے کوئی گناہ پوشیدہ نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر سب کے اوپر ہے اللہ سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ ہم موجود نہیں تو ہم کہتے ہیں ہم نے تیر مار لیا کوئی نہیں دیکھا خاموشی سب نے کر لیا کسی نے دیکھا ارے بھائی جس نے حساب دینا ہے جس کو آپ کو جس کو جو حساب و کتاب لینے والا ہے جو جزا اور سزا دینے والا ہے وہ دیکھ رہا ہے ہم آپ نہ دیکھیں کوئی نہیں کچھ کر سکتا انسان اگر نہ دیکھے تو کیا کر سکتا ہے یہ دیکھ بھی لے تو کیا کر سکتا ہے کچھ نہیں کر سکتا کیا سزا دے سکتا نہیں دے سکتا وہ لیکن جو سزا دینے والا وہ دیکھ رہا ہے تو انسان لوگوں سے ڈرتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے ہم ہمارا حال یہ کہ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں خاموشی میں کرتے ہیں گھر میں چلے گئے موبائل میں کوئی نہیں دیکھ رہا اسکرین صاف فلمیں گانے ننگی فلمیں ننگی تصویریں انسان دیکھنا شروع کر دیتا ہے لوگوں کے سامنے تو نہیں دیکھتا ہے گھر میں چلا گیا لگ دیکھنا شروع کرتا ہے سمجھتا ہے خلاص میں محفوظ ہوں کوئی دیکھنے والا نہیں غلط خیال ہے اس کا اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اللہ سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے جی وہ اشرف تو اور جو میں نے زیادتی کی جو میں نے اصراف کیا فضول خرچی کی زیادتی کیا اپنے اوپر ظلم کیا گناہ کیا کسی اور پر ظلم کیا اللہ تعالیٰ تو معاف کر دے وہ انت عالم کو نہیں اور اللہ تعالیٰ جو گناہ میں نے کیا تو جاننے والا اس کو معاف کر دے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں بھول جاتے ہیں کہ وہ گناہ ہے انسان بھول گیا اللہ وہ گناہ کیا رہتا ہے اللہ تو نہیں بھولا نا اللہ کو معلوم ہے کہ ہم نے کیا نہیں کیا کیا کیا گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ جو ہم مجھے نہیں معلوم تو جانتا ہے وہ سارے گناہ انسان ہم ایسا بھی گناہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے انسان اس کو گناہ نہیں سمجھتا اسی پر قائم رہتا ہے اس کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے یا اس کی آگ بن گئی اس کو گناہ نہیں سمجھتا جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا انسان اس کو گناہ نہیں سمجھتا گناہ ہی ہے جماعت واجب ہے واجب چھوڑنے پر انسان گناہ ملتا ہے اکیلے نماز پڑھ لے گا جماعت چھوڑ گئی نماز ہو جائے گی ذمہ داری ادا ہوگی لیکن گناہ ملے گا اس کو لیکن انسان جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا اس کو گناہ نہیں سمجھتا گناہ ہے وہ انسان کبھی گناہ کر لیا بھول جاتا ہے بڑے بڑے گناہ جی وہ نہیں سمجھتے تو انسان جو ہے گنا کر لیتا بھول جاتا ہے نماز تو ایک جی جی لوگوں کے لیے عام سی بات عام سی بات ہوگی نماز چھوڑنا گناہ کرنا نوز اللہ ہم سب کے انتل مقدم اللہ اللہ تعالیٰ تو یہ آگے کرنے والا تو یہ پیچھے کرنے والا تو جس کو آگے کرے گا وہی آگے جائے گا جس کو پیچھے کرے گا وہی پیچھے جائے گا جس کو آگے جنت میں جائے گا وہ سب سے پہلے جنت کے اندر جائے گا جو سب سے بعد میں جانے والا وہی سب سے بعد میں جائے گا اللہ تو یہ مقدم اور مواخر ہے تو یہ اوپر کرنے والا نیچے کرنے والا مال دینے والا مال لینے والا تو یہ اولاد دینے والا اولاد نہ دینے والا تو یہ آگے کرنے والا مال و دولت منصب دینے والا اللہ تعالیٰ تو یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے لا الہ الا اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ دعا بھی ہے اس کو بھی انسان تشود کے اندر پڑھ سکتے اور بہت ساری دعائیں ہیں انسان جب دعا کی نماز کی کتابیں جو تفصیل کے ساتھ لکھی گئی ہیں شیخ ابن ابن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی موضوع پر بہت اہم کتاب ہے تین جلدوں میں ہے عربی میں اور ایک جلد میں ہے بھی انہوں نے اختصار کیا ہے وہ بہت شاندار کتاب ہے ایسے نماز نبی ہے ڈاکٹر سید شفیق الرحمان صاحب کی اس میں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں ایسے ہی اور بھی کتابیں ہیں جو قرآن اور حادیث اور سلب سالین کے مناظر اور حدیثوں کی روشنی میں لکھی گئی ہیں آپ ان کو پڑھیں گے تو اس میں وہاں انہوں نے ساری دعائیں ذکر کی ہیں تو انسان جو ہم دعاؤں کو وہاں سے یاد کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ ابلامین ہمیں توحید اور سنت پر قائم رکھے عبادتوں پر قائم رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھے اللہ ہم سب کو اخلاص تھا فرمائے ریا کاری صلی اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے امین و صابین محمد ولہ علیہ صلیس اللہ خیر و السلام علیکم وبرکاتہ